السلام علیکم ونڈوز پروگرامنگ کے انیسویں لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں ہم آج کے لیکچر میں اٹھارہویں لیکچر میں ڈسکس مینوز کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے ہم نے اس وقت لیکچر کے شروع میں نوٹ کیا تھا کہ نوٹ پیڈ اسٹائل مینیوز ہوتے ہیں ڈراپ ڈاؤن اور دوسرے وہ جو آپ کے پاپ اپ مینیوز ہوتے ہیں جیسے ڈیسک ٹاپ پہ رائٹ کلک کرنے سے ایک مینیو اپیئر ہو جاتا ہے تو آج ہم اپنی ڈسکشن یہاں سے آنورڈ شروع کریں گے جو پاپ اپ مینیوز ہوتے ہیں یہ بھی بالکل نارمل مینیوز uh, ہیں ان کو آپ اپنی ریسورس فائل میں قریباً ویسے ہی ڈکلیئر uh, کرتے ہیں ریسورس اسٹیٹمنٹس ڈیفینیشن اسٹیٹمنٹس دے کر جیسے کہ آپ نارمل ڈراپ ڈاؤن مینیوز کو ڈکلیئر کرتے ہیں لیکن صرف ایک فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے پہلے ذرا ٹرمنالوجی کی بات کر لیتے ہیں آپ کا جو نارمل مینیو ہوتا ہے file edit format help notepad کی اگر بات کریں تو وہاں پہ فائل کی کلک کیا تو ڈراپ ڈاؤن ہوا اسی طرح سے ایڈٹ پہ کلک کیا تو کوئی ڈراپ ڈاؤن مینیو سامنے آیا ٹھیک ہے تو یہ جو فائل ایڈٹ وغیرہ یہ جو مینیوز ہیں ان سے جو ڈراپ ڈاؤن ہوتے ہیں مینیوز انہیں آپ سب مینیو کہتے ہیں تو اب ہم جن پاپ اپ مینیوز کی بات کرنے لگے ہیں رائٹ کلک پہ جیسے وہ جو اس طرح کے پاپ اپ مینیوز جو ہیں جب آپ یہ پاپ اپ مینیوز بناتے ہیں تو لمیٹیشن ہے یہ لمیٹیشن کہہ لیجیے جس طرح سے بھی اس طرح کے جو پاپ اپ مینیوز ہیں ان کی نارمل ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ڈراپ ڈاؤن یا سب مینیو بناتے ہیں اور اس کو ان فنکشن کو پاس کرتے ہیں اس کو میں تھوڑا اور ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کے جو مینیوز ہوتے ہیں جیسے ونڈو کے ساتھ مینیو ایسوسیڈ ہے اس کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے بہت سارے فنکشن اویلیبل ہیں مثلا اگر آپ کا جو نارمل مینیو ہے فائل جو مین مینیو ہے اس کا ہینڈل آپ کو مل جاتا ہے جس طرح سے آپ لوڈ مینیو کرتے ہیں تو ہینڈل مل گیا گیٹ مینیو جو آپ کا ونڈو مینیو ہوتا ہے وہ صرف وہ آ جاتا ہے آپ کی ونڈو کے ساتھ ایسوسیڈ جو بھی مینیو ہو وہ آپ کے اس فنکشن سے آپ کو مل جاتا ہے لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ جو فائل کے اوپر کلک ہونے سے جو ڈراپ ڈاؤن مینیو آ رہا ہے اس کا ہینڈل چاہیے تو آپ کیسے لیں گے تو اس کے لیے فنکشن ہوتا ہے گیٹ سب مینیو اسی طرح سے بہت سارے فنکشن ہیں ہم سب کو ڈیفینے یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے تو ہمارا کرنٹ ڈسکشن یہ کہتی کہ جو پاپ اپ مینیوز آپ بنائیں گے بنیادی طور پر آپ جو مینیو بناتے ہیں نارملی پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ پورے کا پورا مینیو ایک ہی ڈراپ ڈاؤن میں بناتے ہیں آپ یعنی فائل بنایا تو فائل کے اندر ہی سارا ڈراپ ڈاؤن بنایا پہلے فائل کا سب مینو لیا اور اس کو پھر پاپ اپ کو پاس کیا اس میں مزید آگے جانے سے پہلے ہم اس کی ریسورس ڈیفینیشن اسٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں ہم ایک پاپ اپ مینو بنانا چاہ رہے ہیں جس کی شکل کچھ اس طرح کی ہوگی اس کی فگر آپ دیکھ رہے ہیں ہم کچھ اس طرح کا مینیو بنانا چاہ رہے ہیں اس کی جو ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ادر جو ہے اس کے آگے جو فلی ایکسپینڈیڈ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ریسورس ڈیفینیشن اسٹیٹمنٹ میں جو مینیو کا آئی ڈی ہے وہ ہے I D R menu pop up اور اس کے بعد بگن اینڈ کا بلاک ہے تو بگن اینڈ ہو گیا ٹھیک ہے اس مینیو کا جو پہلا ایلیمنٹ ہے وہ ہے pop up menu first string آپ دیکھ رہے ہیں لیکن وہ اٹ uh, سیلف ایک پاپ اپ مینیو ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہی جو آپ کا مین مینیو ہے اس کے اندر صرف ایک ہی ڈراپ ڈاؤن ہے جس کو آپ پاپ اپ مینیو کی اسٹرنگ سے شروع کر رہے ہیں تو اس کی جو نیسٹڈ بگن اینڈ ہے پاپ اپ مینیو کے بعد اس کے اندر پھر آپ کو تین اور آئٹم نظر آ رہے ہیں menu item line circle and rectangle ان کی ہم نے دیے ہوئے اس کے بعد اور جو چوتھا آئٹم ہے وہ چوتھا آئٹم اگین ایک اور پاپ اپ ہے یعنی یہ نیسٹڈ پاپ اپ ہے اس کے وہ ایرو کا نشان آئے گا اور یہ اس کا نام ہے ادر اس کے اوپر جو اسٹرنگ آئے گی وہ ہے ادر اس جو نیسٹڈ پاپ اپ ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو دو آئٹمس پر مشتمل ایک اور مینیو اوپن ہوگا وہ دو آئٹم کون کون سے ہیں وہ ہیں پولیگون اینڈ ٹیکسٹ میسج تو یہ ہے اس کا سارا ریسورس ڈیفینیشن اسٹیٹمنٹ تو آپ ذرا دیکھتے ہیں کہ آپ انفیکٹ مینیو بناتے کیسے ہیں آپ پاپ اپ مینیو کو کریٹ کیسے کرتے ہیں بیسکلی سینٹیکس ہے تھوڑی سی انفارمیشن بھی تو ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک ایج پاپ اپ مینیو نام کا ہینڈل ایج مینو لیا ہوا ہے ہینڈل ٹو مینیو ایک ویریبل لیا ہوا ہے اور ہم لوڈ مینو کا فنکشن کال کر رہے ہیں لوڈ مینو کا فنکشن کال کرنے سے ہم وہی I D R menu pop up اپنے ریسورس ٹیبل سے انسٹنس کے ریسورس ٹیبل سے اٹھا کے آپ کے ایگزیم لوڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہی کام ہم نے pop up menu H pop up menu میں اب گیٹ سب مینیو کا فنکشن کال کیا گیٹ سب مینیو کا فنکشن دو پیرامیٹر لیتا ہے اس کا فرسٹ پیرامیٹر ہوتا ہے مینیو کا ہینڈل جو آپ کا مین پراپر مینیو ہے اس کا ہینڈل اور جو ہم نے اوریجنلی اس کو پاس کر دیا ہے اور اس کا جو سیکنڈ پیرامیٹر ہوتا ہے اس کا سب مینیو نمبر مثلا اگر آپ کا جو مین مینو ہے اس کے اندر چار ڈراپ ڈاؤن مینوز ہیں فائل ایڈٹ فارمیٹ اور ہیلپ تو زیرو ہوگا فائل ون ہوگا ایڈٹ ٹو ہوگا فارمیٹ اور تھری ہوگا ہیلپ بالکل اسی طرح سے ہمارا جو کرنٹ مینیو ہم نے بنایا تھا اس میں صرف ایک ہی ڈراپ ڈاؤن تھا تو ہم نے اس کا انڈیکس زیرو یہاں پہ دے دیا ہے تو اب جو ایج پاپ اپ مینو میں اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ایج پاپ اپ مینیو میں اس ڈراپ ڈاؤن سب مینیو کا ہینڈل ہوگا مین مینیو کا ہینڈل نہیں ہوگا تو ہم چاہ کیا رہے ہیں اس ایپلیکیشن میں ہماری خواہش ہے کہ ہماری ونڈو کے کلائنٹ ایریا میں کہیں بھی کلک ہو تو ایک پاپ اپ مینو جہاں پہ کلک ہوا ہے رائٹ کلک ہوا ہے وہاں پہ ایک پاپ اپ مینیو سامنے آ جائے بالکل ڈیسک ٹاپ کی طرح تو ہم بھی ہمارا اسٹیٹس بھی ونڈوز کے ڈیسک ٹاپ جیسا ہو جائے گا یعنی اپنے کلائنٹ ایریا میں کہیں بھی کلک کریں گے تو یہ والا پاپ اپ مینو سامنے آ جانا چاہیے تو یہ ہے ہماری خواہش اس کو ذرا اینالائز کرتے ہیں جب آپ کے کلائنٹ ایریا میں کہیں پہ رائٹ کلک ہوتا ہے تو کون سا میسج جنریٹ ہوتا ہے well it's not a test of memory بہت کامن میسج ہے یہ ہے R R R button button button down down پھر اپ تو ہم چاہیں گے کہ جو کوئی بٹن ڈاؤن ہو ماؤس کی کلک ہو تو مینیو اپیئر ہو جائے تو ہم W M R button down message کو پروسیس کریں گے یہ جو آر بٹن ڈاؤن میسج ہوتا ہے جب یہ میسج کسی ونڈو کو بھیجا جاتا ہے تو اس کے ایل پیرم میں وہ ایکس اور وائی کلائنٹ کوڈینیٹس ہوتے ہیں جہاں پہ رائٹ کلک ہوا ہے اب یہاں ہم نے ایک اور ذکر چھیڑ دیا جی کلائنٹ کوڈینیٹس اور اسکرین کوآڈینیٹس اسکرین کوڈینیٹس وہ ہوتے ہیں جو آپ کی مین اسکرین ہے ڈیسک ٹاپ وہاں سے یہاں تک ٹاپ ٹاپ لیفٹ سے لے کر رائٹ باٹم تک یہ آپ کے اسکرین کوڈینے six forty by four eighty کے ریزولوشن پہ چل رہے ہیں تو زیرو سے لے کر سکس تھرٹی نائن تک چلیں گے اس طرح سے ورٹیکلی بھی سو so, لیکن کلائنٹ ایریا ڈفرینٹ ہوتا ہے ونڈو کو اٹھا کے یہاں یہاں سے سے وہاں وہاں لے لے جائیں یا جائیں اس کے اندر جو پوائنٹ پکسل رائٹ پہ اور دس پکسل ڈاؤن ہے اس کے کوآڈینیٹس تو وہی رہیں گے دس پکسل ادھر دس پکسل ادھر لیکن ونڈو اگر میں اٹھا کے ادھر لے جاؤں تو چونکہ پوری اسکرین کے حوالے سے اب وہ پوائنٹ جو ہے وہ موو ہو گیا ہے تو اس پوائنٹ کے اسکرین کوڈینٹس چینج ہو جائیں گے آپ دو فنکشنز یوز کرتے ہیں client to screen and screen to client کسی بھی ونڈو کے حوالے سے ان دونوں کوآڈینیٹس میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ کنورژن آپ کلائنٹ ٹو اسکرین اور اسکرین ٹو کلائنٹ فنکشنز کی مدد سے کرتے ہیں تو آر بٹن ڈاؤن جو آپ کے پاس میسج اویلیبل ہے اس کے ایل پیرم میں کلائنٹ ایریا کوآڈینیٹس ہوتے ہیں جہاں پہ کلک ہوا ہے دو طرح کے اسٹرکچر اویلیبل ہیں ایک پوائنٹس نام کا اسٹرکچر ہے اور ایک پوائنٹ نام کا اسٹرکچر ہے ہم نے ایک ویریبل پوائنٹ نام کا لے لیا ایک پوائنٹ نام نام کا لے لیا پوائنٹس اور پوائنٹ فرق ان میں صرف اتنا ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے جو پوائنٹس اسٹرکچر ہے اس کے اندر شارٹ ہوتی ہیں اور ایک کے اندر لانگ جو پوائنٹ اسٹرکچر ہے اس کے اندر لانگ ویلوز ہوتی ہیں یعنی دونوں اسٹرکچر جو ہیں ان کے اندر ایک ایکس ممبر ہوتا ہے اور ایک وائی دو ممبر ہوتے ہیں پوائنٹس کے اندر دونوں انسائن شارٹ انٹیجرز ہیں اور دوسرے کے اندر لانگ ہے آپ کنفرم کر لیجیے گا سو so, ہم نے اس کے بعد میک پوائنٹس کا میکرو کال کیا ہوا ہے جو ہی یہ میسج ہمارے پاس آیا آر بٹن ڈاؤن کا ہم نے میک پوائنٹس کا میکرو کال کیا اور اس کو ہم نے ایل پرم کو پاس کر دیا میک پوائنٹس کا میکرو ایل پرم کے اندر سے اس کے دو حصے کر کے ایک اسٹرکچر ریٹرن کرتا ہے تو ہمارے پاس اس کو ہم نے پی ٹی ایس میں سیو کر لیا ہے اب یہاں پہ ٹائپ کاسٹنگ کا مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ پوائنٹس ہے ایک طرف اور دوسری طرف پوائنٹ ہے ہمارا جو نیکسٹ فنکشن ہے کلاس ٹو اسکرین وہ پوائنٹس اسٹرکچر نہیں لیتا وہ پوائنٹ لیتا ہے تو اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہم نے یہاں پہ اسائنمنٹ کر لی ہوئی ہیں P T dot X is equal to P T S dot X اور P T dot Y equal to P T S dot Y یعنی پوائنٹ اسٹرکچر سے پوائنٹ اسٹرکچر میں ہم نے اسائنمنٹ کر دی اس کے بعد دیکھیے ٹو اسکرین کا فنکشن کال ہو رہا ہے اس کو ہم نے پہلے ہینڈل ٹو ونڈو پاس کیا ہے کہ کس ونڈو کے حوالے سے اس نے کنورژن کرنی ہے کس ونڈو کے کلاٹ ایریا کے حوالے سے ہمیں اسکرین کوآڈینیٹس چاہیے آپ نے کلک کیا ونڈو میں ٹین کوما ٹین پہ تو کس ونڈو پہ کلک کیا اس کا پہلا ہینڈل آپ یہاں پہ دیتے ہیں اس کے بعد آپ وہ پوائنٹ کو فراہم کرتے ہیں جس کو آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہوتا ہے تو اس فنکشن کے کال ہونے کے بعد آپ کا جو کلک ہے وہ کلائنٹ ایریا کوآڈینیٹ سے اسکرین ایریا کوآڈینیٹس میں ٹرانسفارم ہو جائے گا آگے دیکھیے آگے ہم جو فنکشن کال کر رہے ہیں یہ ہے ٹریک پاپ اپ مینو یہ وہ بنیادی فنکشن ہے ٹریک پاپ اپ مینیو جو کہ پاپ اپ مینیوز کو ہینڈل کرنے کے کام آتا ہے بنیادی طور پہ یہی فنکشن ہے جس کے تھرو آپ پاپ اپ مینیوز جنریٹ کرواتے ہیں فنکشن تھوڑا پرانا ہے اس کا ذرا نیا ورژن بھی اویلیبل ہے track pop up menu ex اس کو بھی دیکھ لیجیے گا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے سو so, یہ وہ فنکشن ہے اچھا یہاں پہ ٹریک کا ایک لفظ آ رہا ہے یہ بھی ذرا ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جب آپ نوٹ پیڈ میں فائل پہ کلک کرتے ہیں اور آپ ماؤس پوائنٹر نیچے لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جہاں جہاں سے ماؤس پوائنٹر گزرتا ہے وہاں وہاں پہ آپ کو ایک بار نظر آتی ہے ہائی لائٹ نظر آتا ہے سملرلی اسٹارٹ مینیو کلک کرتے ہیں پروگرام چلانے کے لیے تو آپ ماؤس جتنا اوپر لیتے جاتے ہیں ہائی لائٹ ساتھ ساتھ موو کرتا جاتا ہے اس کو ٹریکنگ کہتے ہیں جہاں جہاں ماؤس جائے ہائی لائٹ بھی ساتھ ساتھ جائے اس کو ماؤس ٹریکنگ کہتے ہیں تو جو ٹریک پاپ اپ مینیو کا فنکشن ہے اس کو آپ ایک مینیو فراہم کرتے ہیں اور اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس مینو کی ماؤس کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ ساری یہ ہینڈل کرتا ہے تو یہاں پہ ہم کچھ ریکال کرتے ہیں اپنی پریویس نالج کو ہم نے آپ کو بتایا تھا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کچھ سسٹم ونڈو کلاسز ہوتی ہیں جیسے بٹن ہے آپ کے پاس ایڈٹ کنٹرول اویلیبل ہے سسٹم ونڈو کلاسز ہیں چیک باکس ریڈیو بٹن اور بہت ساری کلاسز اویلیبل ہیں کچھ ایسی سسٹم ونڈو کلاسز بھی ہیں جن کا کوئی نام نہیں ہے جن کے ایٹم ویلوز ہوتی ہیں اور ہم نے کہا تھا کہ یہ سسٹم صاحب خود یوز کرتے ہیں یہ کون کون سی کلاسز تھیں آپ کو یاد ہوگا ڈائلگ ایک کلاس تھی اور ایک اور اہم کلاس جو تھی وہ مینیوز کی کلاس تھی تو track pop up menu basically یہ کرتا ہے اس ریسورس کو یوز کرتے ہوئے جو آپ نے مینیو کا ریسورس کو دیا ہے اس ریسورس کو یوز کرتے ہوئے ایک مینیو کی ونڈو بناتا ہے جو سسٹم ونڈو کلاس ہے آپ نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ صرف سسٹم کی یوز کے لیے اور اس میں کافی ساری چیزیں انڈاکیومینٹڈ بھی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ٹریک پاپ مینیو جہاں پہ آپ ٹریک پاپ مینیو کال کرتے ہیں تو وہاں پہ اس پوائنٹ پہ وہ مینیو بنا دیتا ہے ڈرا کر دیتا ہے اور اب اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے جب آپ ماؤس کو موو کریں اس مینیو کے اوپر تو ماؤس کے سارے میسجز اب وہ ٹریپ کرتا ہے اس پرٹیکولر مینیو کے لیے اگر ماؤس اس مینیو کے اوپر سے کہیں بھی موو کرتا ہے تو وہ ہائی لائٹ کو اوپر یا نیچے موو کرتا ہے اب اس کے ساتھ اس کی اور ایک اور ذمہ داری یہ ہے کہ اب وہ جو پاپ اپ مینیو آیا ہے اس کے اوپر کہیں کلک کرتے ہیں آپ تو کلک کرنے سے جو ٹریک پاپ اپ مینیو کا فنکشن ہے یہ جس ونڈو کے ساتھ وہ مینیو ایسوسیٹڈ ہے اس ونڈو کو ڈبلو ایم کمانڈ میسجز بھیجتا ہے لیکن یہاں ہم نے معاملہ تھوڑا سا مختلف کیا ہوا ہے ٹریک پاپ اپ مینیو کا فنکشن کال ہو رہا ہے اس کو ہم پہلے handle to pop up menu دے رہے ہیں کہ جی اس ریسورس کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے لیے پاپ اپ مینیو بنائیے گا اس کے بعد کچھ فلیگز ہیں یہ لیفٹ الائن ٹاپ الائن آپ دیکھ رہے ہیں T P M left align T P M top align ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ الائنمنٹ کے کام آتے ہیں مثلا اگر آپ uh, اپنی کلائنٹ ایریا میں کہیں بھی کلک کریں گے رائٹ کلک کریں گے تو مینیو اس طرح سے اپیئر ہوگا کہ آپ کا ماؤس مینیو کے ٹاپ لیفٹ پہ ہو یہ الائنمنٹ کہلاتا ہے آپ کا ماؤس جو ہوگا جو پاپ اپ مینیو ہے اس کے ٹاپ پہ اور لیفٹ پہ left most corner top most corner میں آپ کا ماؤس ہوگا مینو اس طرح سے جنریٹ کیا جائے گا اس کے بعد والا جو ہمارا پیرامیٹر ہے وہ ہے T P M M return C D اس کو دیکھتے ہیں فلیک جو ہے وہ ہے T P M left button T P M left button سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹریکنگ ہے ٹریک جو ہے وہ ٹریکنگ وہ لیفٹ بٹن سے کرتا ہے یہ بھی ممکن تھا کہ یہ ٹریکنگ رائٹ بٹن سے ہوتی آپ کا جو کلک ہوتا ہے ماؤس کلک جو ہوتی ہے وہ رائٹ کلک سے بھی ہو سکتا تھا لیکن یہاں پہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب پاپ اپ مینیو اپیئر ہو تو جب میں کسی لیفٹ کلک کروں کسی بھی آپشن کے اوپر تو مینیو غائب ہو جائے جس طرح سے نارملی ہوتا ہے اگر یہاں پہ آپ right T P M right button دیتے تو لیفٹ کلک کریں یا رائٹ کلک کریں دونوں کے کیس میں آپ کا جو مینیو ہے وہ ڈس اپیئر ہو جائے گا اور ایک W M command message generate ہوگا تیسرے پیرامیٹر کو ہم نے تیسرے جو فلگ ہم نے دیا ہوا ہے اس کو ہم نے امٹ کر دیا تھا اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں یہ ہے ریٹرن سی ایم ڈی یہ والا جو فلگ ہے ریٹرن سی ایم ڈی یہ یہ اگر آپ پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ کا جو ٹریک پاپ اپ مینیو ہے اب یہ ڈبلو ایم کمانڈ میسجز نہیں بھیجتا اس ونڈو کو جس کا ہینڈل آپ نے اسے دیا ہے تو اب یہ کیا کرتا ہے اب جس بھی پرٹیکولر مینیو آئٹم کے اوپر کلک ہوگا یہ اس کا آئی ڈی براہ راست ریٹرن کر دے گا اس فنکشن سے وہ آئی ڈی براہ راست ریٹرن ہو جائے گا تو بہت صورتوں میں یہ کنوینئنٹ میتھڈ ہوتا ہے آگے دیکھیے آگے جناب ہم نے ریزلٹ میں اس کی جو ریٹرن ویلو ہے ٹریک پاپ مینیو کی یہ ایک ریزلٹ نام کے ویریبل میں اسائن کروائی ہے اچھا ٹریک پاپ مینیو میں آپ آخری جو پیرامیٹر ہیں ان میں پی ٹی ڈاٹ ایکس اور پی ٹی ڈاٹ وائی تو دیکھ ہی رہے ہیں یہ وہ دو پوائنٹس ہیں جہاں پہ یہ مینیو جنریٹ کیا جائے گا یہ دو وہ وہی پوائنٹ ہیں جو ہمیں آر بٹن ڈاؤن سے آئے تھے یعنی جہاں پہ کلک ہوا اسی پوائنٹ پہ یہ مینیو اپیئر ہوگا باقی پیرامیٹر جو ہیں ان کی ڈیٹیل آپ کو ڈاکومینٹیشن سے مل سکتی ہے اس کے بعد ہم نے ایک سوئچ کے اسٹیٹمنٹ لگائی ہوئی ہے ٹریک پاپ مینیو صرف اس صورت میں ریٹرن کرے گا جب کہیں پہ یوزر کلک کر دے گا کسی مینیو آئٹم پہ کلک کر دے گا یا کہیں باہر ادھر ادھر کلک کر دے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیسک ٹاپ پہ جب رائٹ کلک کرتے ہیں اور آپ اس جو اپیئر مینیو اپیئر ہوتا ہے اس کے اوپر کلک نہ کریں بلکہ کہیں اور کلک کر دیں تو مینیو خود ہی ڈس اپیئر ہو جاتا ہے تو یہ behaviour track pop up menu function show کرتا ہے خیر اگر کسی پرٹیکولر مینیو آئٹم پہ کلک ہوگا تو اس کا کمانڈ آئی ڈی یہ ریٹرن کر دے گا ہمارے اس فلیگ کی وجہ سے اور اب یہاں ایک سوئچ کے اسٹیٹمنٹ لگی ہوئی ہے جس میں اس مینیو کے اگر I D pop up menu circle اگر اس کے سرکل والے مینیو آئٹم پہ کلک ہوگا تو یہ I D power menu circle return کرے گا کیونکہ ریسورس ڈیفینیشن کے دوران میں ہم نے سرکل کا آئی ڈی یہ دیا تھا تو اب ٹریک پاور مینیو یہ والا آئی ڈی ریٹرن کرے گا جب سرکل پہ کلک ہوگا ہم یہاں سمپلی میسج باکس ڈسپلے کروائے ہوئے ہیں جس سے ہمیں یہ شور ہو رہا ہے کہ جی فلاں جگہ چیز پہ ہی کلک ہو رہا ہے تو آپ ڈیفینے اس کو خود سے پروگرام کر کے اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے دوسرے ریسورسز کے بارے میں بات کی تھی جیسے اسٹرنگس ہیں اسٹرنگ اگر آپ ریسورس ٹیبل میں فراہم نے پرووائڈ نہیں کرتے اپنے ریسورسز میں نہیں بناتے کوئی اسٹرنگ ٹیبل نہیں بناتے تو اس کا الٹرنیٹو کیا ہے اس کا متبادل یہ ہے کہ آپ اپنے سورس کوڈ میں کوئی اسٹرنگ ہارڈ کوڈ کر سکتے ہیں بڑے مزے سے سملرلی آئکنز وغیرہ اگر آپ ریسورسز میں نہیں لگا بناتے تو اٹ از پاسبل کہ آپ میموری میں کچھ ایریا ریزرو کر کے وہیں پہ آئکن بنا لیں کوئی بٹس اینڈ بائٹ کی کلیکشن ہی ہے نا جو اس فائل میں اسٹورڈ ہے جو آئی سی او فائل ہوتی ہے اس میں کچھ بٹس اینڈ بائٹ اسٹورڈ ہے تو اٹس ویری مچ پاسبل کہ آپ وہ آئکن میموری میں بنا لیں ان فیکٹ جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں یہ ریسورسز سب کے سب آپ رن ٹائم پہ میموری میں بنا سکتے ہیں جیسے مینیوز ہیں مینیوز ابھی ہم نے ریسورسز سے بنا ہے لیکن اٹس پاسبل کہ آپ رن ٹائم پہ پروگرام میں programmatically without using resource script آپ مینیوز خود سے بنائیں یہاں پہ آپ کچھ یاد کر پائیے گا کہ بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں مثلا ڈیٹا بیس اپلیکشن کیسے ہیں کہ آپ کو یوزر نیم پاسوڈ وغیرہ مانگتے ہیں جب تک آپ یوزر نیم اور پاسوڈ نہیں دیتے تو اس کے دو چار ہی آپشن ہوتے ہیں ایک فائل ایگزٹ ہوگا اور ایک ہیلپ اباؤٹ اور اس سے زیادہ آپ کی کوئی وزارات نہیں ہوگی اس پروگرام کی طرف سے لیکن جو ہی آپ لاگ ان ہوتے ہیں تو دس بیس آپ کے مینیو جو ہے وہ چھوٹا سا ہوتا تھا پہلے اب اتنا لمبا چوڑا آ گیا بہت سی ایسی اپلیکیشن آپ نے یقیناً یوز کی ہوگی جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے تو یہ بہت پاسبل ہے کہ آپ مینیوز کو رن ٹائم پہ کریٹ کریں نہ صرف کریٹ کریں موڈیفائی کریں ایک ونڈو کا مینیو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اسی جگہ نیا مینیو لگا سکتے ہیں بہت سارے طریقے ہیں آپ اپنی ریسورس فائل میں ایک سے زیادہ مینیوز بنا کے رکھ لیجئے اور رن ٹائم پہ فنکشن اویلیبل ہیں گیٹ مینیو اور سیٹ مینیو ان کے تھرو آپ ونڈو کے مینیو چینج کر سکتے ہیں آپ فنکشن کال کیجیے نیا مینیو ایسوسیٹ کر دیجیے گا پہلا مینیو غائب نیا مینیو حاضر اس کے ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اسکریچ سے خود سے مینیوز کریٹ کریں میموری میں تو ذرا ایک نظر ان فنکشن کو دیکھ لیتے ہیں جو اس کام کے لیے یوز ہوتے ہیں جو آ, سب سے پہلا فنکشن آپ اس بد میں کال کریں گے وہ ہوگا کریٹ مینیو یہ میموری میں ایک ایمٹی مینیو کریٹ کرتا ہے اور اس کا ایک ہینڈل آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے اس کے بعد آپ فنکشن کال کرتے ہیں اپینڈ مینیو اور انسرٹ مینیو آپ پھر ان دو فنکشن کی مدد سے اس مینو کے اندر مختلف آپشن ڈالتے ہیں مثلاً کوئی ایک خالی مینیو ہم نے بنایا اس میں فائل کا آپشن ڈالا پھر اس کے اندر نیو اوپن ایگزٹ اس کے بعد ایڈٹ کا مینیو ڈالا اور اس کے اندر پھر کٹ کاپی پیسٹ وغیرہ وغیرہ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں جو اپینڈ مینیو اور انسرٹ مینیو کے فنکشنز ہیں یہ اب سپرسیڈ کر دیے گئے ہیں انسرٹ مینیو آئٹم سے اب یہ انسرٹ مینیو آئٹم کا فنکشن جو ہے یہ دو چار لمبے چوڑے پیرامیٹر دیتا ہے تو ان پیرامیٹرز کی مدد سے یہ دونوں کام کر لیتا ہے اپینڈ مینیو کا بھی کر لیتا ہے انسرٹ مینیو کا کام بھی یہ ایک ہی فنکشن کر لیتا ہے you can always consult you M S D N اور دوسری ڈاکیومنٹیشن جس سے یہ آپ کو پتا چل جائے گا سملرلی مینیو کو رن ٹائم پہ موڈیفائی بھی کیا جا سکتا ہے موڈیفائی مینیو کا فنکشن اویلیبل ہے جو آپ کو مینیو کو موڈیفائی کرنے کی سہولت دیتا ہے آج کل جو کرنٹ سسٹمز ہیں مائکروسافٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ موڈیفائی مینیو کا جو فنکشن ہے یہ سپرسیڈ ہو گیا ہے سیٹ مینیو آئٹم انفو سے so set menu item info کا فنکشن آپ کال کر کے کسی بھی مینیو سب مینیو یا مینیو آئٹم کو موڈیفائی کر سکتے ہیں ایٹ رن ٹائم یعنی یہ ممکن ہے کہ آپ ایک لمبی چوڑی ریسورس بنائیں اس کے اندر دس ایک ڈراپ ڈاؤن مینیوز ہوں آپ اسے لوڈ کریں ہو گیا لوڈ لیکن پروگرام چلے تو آپ ان میں سے کوئی فنکشن کال کر کے اس میں سے تین مینیو آپشن ہی غائب کر دیں اٹس ویری مچ پاسبل کیونکہ everything is a window Windows میں ہر چیز ایک ونڈو ہے آپ جو سلوک نارمل ونڈوز کے ساتھ کر سکتے ہیں وہی سلوک آپ ان فنکشن کو یوز کرتے مینوز کے ساتھ کر سکتے ہیں اب ذرا ایک لمحے کو سوچئے کہ یہ جتنے سارے مینیوز بنے ہوئے ہیں جیسے مائکروسافٹ ورڈ کی اگر آپ بات کرتے ہیں یا نیٹسکیپ نیویگیٹر کی بات کرتے ہیں یا اس طرح کی بہت ساری اپلیکیشنز آپ کو اویلیبل ہیں ڈیزائننگ کی اپلیکیشنز کی بات کیجیے گا تو کولر ڈرا ہے جیسے اس طرح کی اپلیکیشن کی بات کریں تو ان اپلیکیشن کے اندر جب آپ کسی مینو پہ کلک کرتے ہیں تو ایک لمبی چوڑی قطار ایک پورا لمبا چوڑا مینو آپ کے سامنے اوپن ہو جاتا ہے آپ ذرا تھوڑی دیر کو یہ تصور کیجئے کہ آپ کو ایک ایک مینیو آئٹم پروگرام میں اپینڈ مینیو یا انسرٹ مینیو یا اس طرح کے فنکشن کال کر کے اور الٹے سیدھے پیرامیٹر پاس کر کے وہ انسرٹ کرنا پڑ رہا ہے تو کیسا محسوس کریں گے آپ یقیناً کچھ زیادہ اچھا محسوس نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ it's a very laborious task آپ خواہ کی مشقت ہے اسی لیے ریسورسز کا طریقہ نکالا گیا آپ ایک ریسورس ٹیمپلیٹ بنا دیتے ہیں مینیو کی ڈیفینیشن اسٹیٹمنٹ لکھ کے اور وہاں سے آپ سمپلی لوڈ مینیو کال کر کے وہاں سے کر لیتے ہیں چھوٹی موٹی ٹویکنگ یا موڈیفکیشن تو کوئی بات نہیں وہ تو ہو ہی سکتی ہے سو so, یہ بیسک ایڈوانٹیج ہے ریسورسز کو یوز کرنے کا کہ آپ کی کوڈنگ کم ہو جاتی ہے سمپل ایک اسٹیٹمنٹ لکھنے سے آپ کا جو مینیو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے نہ صرف مینیو بلکہ ہم فیوچر میں دیکھیں گے اور بہت ساری چیزیں ہیں ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسٹرنگ ہم نے کریٹ کی ابھی آئکنس کی ہم نے بات کی اور اس طرح سے بٹ میپس وغیرہ وغیرہ یہ ہم ریسورسز کی مدد سے بہت آسان ہوتا ہے ان کو یوز کرنا تو اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں مینیوز میں ہی ہم ایک اور چیز ڈسکس کر لیتے ہیں بہت سارے پروگرامز ہیں مثلا مجھے یہ فیچر جو ہے یہ قطعی پسند نہیں ہے اپنے اپنے ٹیسٹ کی بات ہے اگر آپ ایم ایس ڈی این چلائیں مائکروسافٹ ڈیولپر نیٹورک لائبریری جو ہے M S D N library چلائیں اکتوبر 2000 کا ورژن میں نے یوز کیا ہوا ہے تو وہاں پہ اس اگر آپ سافٹ ویئر کو اوپن کرتے ہیں اس کو چلتا ہے آپ اس کے اندر سرچ کرتے ہیں بہت سارے سینٹیکس کی ہیلپ لے سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں تو اگر آپ اسے کلوز کرنا چاہیں تو آپ اس کا جو ٹاسک بار کے اوپر بٹن بنتا ہے اس پہ رائٹ کلک کیجیے رائٹ کلک کرنے سے نارملی ایک مینیو جو ونڈو مینیو یا سسٹم مینیو ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے جس کے اندر میکسیمائز اسٹور مینیمائز کلوز اس طرح کے آپشن ہوتے ہیں تو ایم ایس ڈی این نے کیا کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر جب آپ رائٹ کلک کرتے ہیں تو وہ میکسیمائز مینیمائز ریسٹور کلوز تو آتا ہی ہے لیکن اس کے نیچے دو اور چیزیں بھی آتی ہیں اباؤٹ اور پتہ نہیں اور کیا تو ہماری نارملی جب ہم سسٹم شٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں جب ہم اٹھ رہے ہوتے ہیں دن کا کام مکمل کر کے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ٹاسک بار کے اوپر کلک کرتے جائیں رائٹ کلک کرتے جائیں اور کلوز پہ کلک کرتے جائیں کیونکہ کلوز سب سے نیچے ہوتا ہے تو وہ جلدی جلدی ساری ونڈوز کلوز ہو جاتی ہیں چاہے وہ میکسیمائز بھی ہیں یا اسٹور بھی ہیں ادھر بنی ہوئی ہیں یا ادھر بنی ہوئی ہیں آپ ایک ہی ٹاسک بار کے اوپر کلک کرتے جائیں اور وہ کلوز ہوتا جائے گا right click close right click close لیکن اگر ایم ایس ڈی این کا اس میں کوئی اپلیکیشن چل رہی ہو تو وہ کیا ہوتا ہے جب آپ کلوز پہ کلک کرنے کے لیے سب سے نیچے والے آئٹم پہ کلک کرتے ہیں تو اباؤٹ اوپن ہو جاتا ہے ایک اور ونڈو خواہ مخواہ اوپن ہو جاتی ہے تو ہم بنیادی طور پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں سسٹم مینیو کی جو ونڈو کے ساتھ ہوتا ہے اس کو موڈیفائی کرنے کی یہ بھی ایک مینیو ہے اور جب آپ ونڈو کے سٹائلز میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح کی ونڈو ہونی چاہیے تو اس وقت آپ یہ ڈسائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ سسٹم جو ہے جب آپ کی ونڈو کریٹ کرے تو اس کے ساتھ یہ مینیو بنائے یا نہیں بنائے یہ اسٹینڈرڈ مینیو ہے جو ونڈوز میں پہلے سے بنا کے رکھا ہوا ہے تو آپ ذرا اس کو دیکھتے ہیں جو فنکشن آپ سسٹم مینیو کا ہینڈل حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ گیٹ سسٹم مینیو ہے گیٹ سسٹم مینیو کی مدد سے آپ جو ونڈو مینیو ہوتا ہے جو کسی بھی ونڈو کا جو سسٹم ڈیفائن مینیو ہوتا ہے اس کی ایک کاپی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اب ہم نے ابھی جو پیچھے بات کی تھی موڈیفائی مینیو وغیرہ وہ فنکشن یوز کر کے اس مینیو کو موڈیفائی کر سکتے ہیں گیٹ سسٹم مینیو کا جو دوسرا پیرامیٹر ہے ریورٹ اس میں اگر آپ ٹرو پاس کر دیں تو آپ کا جو سسٹم مینیو ہے ونڈو کا وہ ریسٹ ہو جاتا ہے اس میں وہی ڈیفالٹ آپشن سارے وہی آ جاتے ہیں کلوز میکسیمائز مینیمائز ریسٹور وغیرہ اور اگر آپ نے کوئی موڈیفکیشن وغیرہ کی ہوتی ہیں تو وہ ڈسٹرو کر دی جاتی ہیں وہ جو مینیو ہے وہ آپ کی ونڈو سے الگ کر دیا جاتا ہے اور پراپر پرانا وہی ڈیفالٹ مینیو اس کے سامنے آ جاتا ہے بہت پہلے ہم نے ایک ایپلیکیشن بنائی تھی جس میں جب آپ میکسیمائز پہ کلک کرتے تو منیمائز ہو جاتا تھا اور منیمائز پہ کلک کرتے تھے تو میکسیمائز ہو جاتا تھا اور وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈبلو ایم کمانڈ کے ساتھ کوئی پیرامیٹر ہم نے ہینڈل کیا تھا S C close S C maximise اور ایس سی منیمائز تو اب ہم اس کا بھید کھولتے ہیں آپ کا جو سسٹم مینیو ہوتا ہے ونڈو کے ساتھ اس میں جہاں پہ میکسیمائز کا آپ کے پاس مینیو آئٹم ہے وہ میکسیمائز کا آئی ڈی ہے ایس سی میکسیمائز جس طرح سے ہمارے مینیوز کے آئی ڈیز ہوتے ہیں بالکل ویسے ہی اس سسٹم مینیو کے مینیو آئٹم کے آئی ڈیز ہیں یہ آئی ڈیز ونڈوز کے ڈیولپرز نے پہلے سے ڈیفائن کر کے رکھے ہوئے ہیں ان کو نام آپ کی جو فائلز ہیڈر فائلز ہیں ان میں دیے ہوئے ہیں so S C close S C maximise S C minimise وغیرہ جو ہیں یہ ان مینیو آئٹمس کے آئیڈینٹیفائرز ہیں کمانڈ آئیڈینٹیفائرس ہیں تو یعنی آپ نے انجانے میں اس ایپلیکیشن میں مینیوز کو یوز کر لیا تھا اب ہم ایک ایپلیکیشن بناتے ہیں ہمیشہ کی طرح جب ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھیں ایک چھوٹی سی ایپلیکیشن بناتے ہیں میں اس کو بہت زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا کیونکہ ہمیں اس لیکچر میں کچھ اور بھی ڈسکس کرنا ہے یہ ایپلیکیشن کیا ہوگی یہ ایک کلاک ہے آپ کا جو سسٹم کلاک ہوتا ہے قریب قریب ویسا ہی ویسا تو نہیں لیکن یہ ٹائم ضرور شو کر دیتا ہے آپ کے سسٹم کا کہ آج دن کیا ہے آج تاریخ کیا ہے اور اب ٹائم کیا جا رہا ہے یہ کلاک بالکل ویسے ہی ہماری اوریجنل ونڈو جس طرح سے کاؤنٹ والا جو ایگزامپل تھی ہماری کاؤنٹ جس کے اندر ڈسپلے ہوتا one two three four nine تک کاؤنٹ ہوتا تھا پھر زیرو ہو جاتا تھا ٹائمر کی جو ایگزامپل تھی یہ بالکل ویسا ہی ہے لیکن اس میں ہوگا یہ کہ اس کے مینیوز میں ایک فائل اس کے اندر ایگزٹ وہاں سے آپ ایگزٹ کر جائیں گے اور ساتھ میں آپ کے پاس فیسلٹی اویلیبل ہوگی آپ کے پاس ایک فارمیٹ کا مینیو اویلیبل ہوگا دو طرح کے ٹائم اویلیبل ہیں ٹائم فارمیٹس اویلیبل ہیں ایک تو آپ کا لوکل ٹائم ہوتا ہے جو اس وقت آپ کے سسٹم کے اوپر لوکل کنٹری کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دوسرا آپ کا ایک اور ٹائم ہوتا ہے جسے یو ٹی سی کہتے ہیں یونیورسل کوآڈینیٹڈ ٹائم یا گرینش مین ٹائم بھی ہوتا ہے جیسے so universally universal coordinated time U T C time جو ہوتا ہے وہ جیسے پاکستان ہے اس ملک کا جو ٹائم ہے وہ غالباً فائیو آورس کا ڈفرنس ہے تو دنیا میں یو ٹی سی ٹائم جو ہے یہ یوز ہوتا ہے جب آپ کو جیوگرافلی جیوگرافکلی انڈیپینڈنٹ ٹائم دینا ہو یعنی آپ کسی بھی ملک میں ہوں کہیں بھی ہوں دن میں آپ چائنا سے پرواز کر کے سعودی عربیہ میں چلے جائیں یا پاکستان سے آپ پرواز کر کے یو اے ای چلے جائیں یا کہیں اور دنیا کے کسی اور حصے میں چلے جائیں تو آپ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ اگر آپ یو ٹی سی میں میئر کر رہے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اتنا ڈفرنس ہے ورنہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان سے اٹھے اور چائنا میں آپ نے لینڈ کیا تو وہاں کا وقت جو ہے وہ یہاں سے تین گھنٹے فرق ہے کیونکہ مشرق کی طرف ہے وہ تو وہاں پہنچ کے پتا چلتا ہے کہ ہم نے تو ابھی تو صبح ہی ہے یعنی ہم اتنے تھوڑے وقت میں پہنچ گئے تو آپ کسی ٹائم مشین میں سفر نہیں کر رہے ہوتے ان فیکٹ یہ جیوگرافیکل ڈفرینس ہے تو ونڈوز آپ کو دو قسم کا ٹائم جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اے پی آئی فراہم کرتی ہے ایک ہے گیٹ سسٹم ٹائم اور دوسرا ہے گیٹ لوکل ٹائم ہماری جو ہوگی واپس آتے ہیں وہیں اس کے فارمیٹ مینیو سے آپ سلیکٹ کر سکیں گے کہ کون سا ٹائم نیچے ڈسپلے ہو U T C time display ہونا چاہیے یا لوکل ٹائم ڈسپلے ہونا چاہیے جب آپ فارمیٹ مینیو پہ کلک کریں گے تو مینیو آئے گا جس میں لوکل اور یو ٹی سی کے آپشن ہوں گے ٹھیک ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن ایک اور صاحب آئے انہوں نے آپ کا پروگرام چلتا ہوا دیکھا تو ایک ٹائم سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے انہیں کیسے پتا چلے گا کہ یو ٹی سی ہے یا لوکل ٹائم ہے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نیچے لکھ دیں لیکن ہم نے اس کا ایک ڈفرینٹ طریقہ اپنایا ہے وہ یہ کہ وہ مینیو جو آپ ڈراپ ڈاؤن فارمیٹ مینیو ہے جس میں یو ٹی سی اور لوکل کے آپشن ہے اگر ٹائم لوکل ٹائم ڈسپلے ہوا ہوا ہے تو لوکل کے ساتھ ایک چیک مارک ہوگا اور اگر آپ کا یو ٹی سی ٹائم ہے تو یو ٹی سی کے ساتھ ایک چیک مارک ہوگا یعنی دونوں کیسز میں ایک چیک مارک ہم ڈسپلے کر دیں گے تو دیکھتے ہیں کہ ہماری اپلیکیشن کی ریسورس ڈیفینیشن فائل کس طرح کی دکھائی دے گی تو یہاں پہ ہم نے I D R first menu کے نام سے مینیو ڈیفائن کیا ہوا ہے اس میں فرسٹ ایک پہلا پاپ اپ مینیو ہے دوسرا پاپ اپ ہے ہے فارمیٹ جو پہلا فائل اس کے اندر ایک ہی ایگزٹ نام کا مینو آئٹم ہے جبکہ فارمیٹ کے اندر دو قسم کے آئٹم ہیں ایک یو ٹی سی اور دوسرا local time U T C پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کا I D format U T C command W M command message بھیجا جائے گا اور لوکل ٹائم پہ کلک کریں گے تو I D format local time آپ کا menu I D W command message میں بھیجا جائے گا تو یہ ہماری simple C resource definition statement آگے دیکھیے ہماری ونڈو کا ونڈو پروسیجر جو ہے وہ کچھ اس طرح کا دکھائی دے گا جب ہم ونڈو کریٹ کرتے ہیں تو ڈبلو کریٹ میسج بھیجا جاتا ہے ونڈو پروسیجر کو ونڈوز بھیجتی ہے تو وہاں جب ونڈو کریٹ ہوگی تو وہاں ہم ایک ٹائمر لگا رہے ہیں وہاں پہ ہم نے ایک ٹائمر سیٹ کر دیا ہوا ہے سیٹ ٹائمر کے فنکشن کی مدد سے اس ٹائمر کا آئی ڈی آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹائمر یہاں پہ ہم نے بائی ڈیفالٹ پروگرام اسٹارٹ ہوتے ہوئے ہم نے فارمیٹ کو لوکل رکھ دیا ہوا ہے اچھا یہ فارمیٹ کیا ہے فارمیٹ بیسکلی ہم نے ایک ڈیفائن کیا ہوا ہے جس کے دو ممبرس ہیں U T C and local تو ہم نے اپنی ایک ڈیٹا ٹائپ بنا لی ہے فارمیٹ جس کا نام ہے تو ہم نے ایک ویریبل لے لیا جس کا نام بھی فارمیٹ ہے ود اسمال ایف اسٹارٹ تو فارمیٹ جو ہے یہ دو ویلوز لے سکتا ہے یو ٹی سی یا لوکل کیونکہ انیومریٹڈ ڈیٹا ٹائپ ہے تو فارمیٹ کو ہم انیشلی لوکل پہ انیشلائز کر رہے ہیں پھر ہم اس کے بعد گیٹ لوکل ٹائم کا فنکشن کال کر رہے ہیں اب گیٹ لوکل ٹائم کا جو فنکشن ہوتا ہے اس کو ہمیں ایک پیرامیٹر پاس کرنا ہوتا ہے یہ پیرامیٹر سسٹم ٹائم نام کا اسٹرکچر ہوتا ہے سسٹم ٹائم جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس اسٹرکچر کے اندر بہت سارے ممبرس ہیں جن میں hour day week month year باقی ساری چیزیں ہیں تو گیٹ لوکل ٹائم کو ہم نے اس اسٹرکچر کا ایک ویریبل بنا کے ایڈریس اس کا پاس کر دیا اور اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں چونکہ ہم نے انیشلی فارمیٹ کو لوکل سیٹ کیا ہوا ہے اور لوکل ٹائم اٹھا کے ایس ٹی میں رکھوا دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں پہ مینیو کے اندر لوکل مینیو آئٹم ہے اس کے اوپر چیک مارک لگا دیں تو ہم چیک مینو آئٹم کا فنکشن کال کر رہے ہیں اور اس فنکشن کال کی مدد سے ہم جو local time I D format local time اس کا آئی ڈی فراہم کرتے ہوئے ہم اس والے مینیو آئٹم کو جو لوکل ٹائم مینیو آئٹم ہے اس کے ساتھ ایک چیک مارک ڈسپلے کروا دیں گے اس فنکشن کی ہیلپ آپ ایم ایس ڈی سے ڈیٹیل سے یا دوسری بک سے ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں اس میں پھر آپ کو ایم ایف بائی کمانڈ نظر آ رہا ہے اور دوسرا ایک اور فلیگ ہے ایم ایف چیکڈ اس سے یہ ہوگا کہ جس بھی مینیو آئٹم کا I D I D format local time ہے اس کے ساتھ چیک مارک ڈسپلے کر دیا جائے گا تو یہ ونڈو کریٹ ہوتے ہی ہم نے یہ سارے کام کر لیے ہم نے لوکل ٹائم اٹھایا اس کو ہم نے ایس ٹی میں رکھوا دیا ساتھ ہم نے جو فارم ایٹ کا ویریبل تھا انیومریشن تھی اس میں ہم نے لوکل رکھوا دیا تاکہ یہ ایز اے فلگ سرو کرے گا کہ فارم ایٹ میں اس وقت کیا چیز پڑی ہوئی ہے اب جب کسی فارمیٹ مینیو میں سے کسی چیز کے اوپر کلک ہوگا یو ٹی سی کے اوپر کلک ہوا یا لوکل کے اوپر کلک ہوا تو ہم کیا کریں گے فرض کیجیے یو ٹی سی کے اوپر کلک ہوا ہے تو ہم چیک کریں گے کہ کرنٹ فارمیٹ کیا ہے فارمیٹ چونکہ ایک اسٹیٹک ویریبل تھا تو اگر وہ ویریبل یو ٹی سی ہے یعنی اس وقت جو کرنٹ ٹائم چل رہا ہے وہ یو ٹی سی کوآڈینیٹس میں چل رہا ہے وہ لوکل ٹائم نہیں ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں پہ بریک کر جاتا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو یہ اف کنڈیشن فالس ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم فارمیٹ کو یو ٹی سی سیٹ کر رہے ہیں کیونکہ اب فارمیٹ یو ٹی سی ہو جائے گا اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں ہم چیک لگا رہے ہیں یو ٹی سی کے ساتھ چیک مینیو آئٹم کا فنکشن موجود ہے اور اس کے بعد اگلا فنکشن جو ہے وہ چیک مارک ختم کر رہا ہے لوکل ٹائم کے ساتھ سے کیونکہ ہم اب یو ٹی سی میں کام کر رہے ہیں یو ٹی سی کا فارمیٹ ہم نے سیٹ کر دیا ہوا ہے اور ڈرا میو بار ہم کال کر کے دوبارہ سے ڈرا کر دیں گے اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فارمیٹ جو ہے وہ یو ٹی سی ہے یا نہیں ہے فارمیٹ یو ٹی سی ہے یا نہیں ہے اس کی بیس پہ ہم ایس ٹی ممبر کے اندر سسٹم ٹائم یا لوکل ٹائم لے آتے ہیں یعنی اگر فارمیٹ یو ٹی سی ہے تو ہم فنکشن کال کریں گے گیٹ سسٹم ٹائم یہ سی uh, لینگویج کا ٹرنری آپریٹر کنڈیشنل آپریٹر یہاں پہ لگا ہوا ہے اگر فارمیٹ یو ٹی سی ہوگا تو گیٹ سسٹم ٹائم کا فنکشن کال ہوگا اور اگر فارمیٹ یو ٹی سی نہیں ہوگا تو لوکل ٹائم کا فنکشن کال ہوگا اور جو ایس ٹی اسٹرکچر ہے ہمارے پاس اس میں لوکل ٹائم چلا جائے گا اس کے بعد ہم اپنا یوزل ٹرک چلا رہے ہیں ہم انویلیڈیٹ ریکٹ کی مدد سے پوری ونڈو جو ہے اس کا انویلڈ کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ایک W M paint message generate ہوگا اور اس ڈبلو ایم پینٹ میسج میں ہم ایس ٹی ویریبل میں جو بھی ٹائم پڑا ہوا ہے چاہے وہ سسٹم ٹائم ہے یا لوکل ٹائم اس کو جسٹ ڈسپلے کروا دیں گے تو ڈبلو ایم پینٹ میسج جو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ڈبلو ایس پرنٹ کی مدد سے ہم جو سسٹم ٹائم کے مختلف ممبرس ان کو ڈسپلے کروا رہے ہیں اور ہم ٹیکسٹ آؤٹ کی مدد سے وہ ٹائم ڈسپلے کروا رہے ہیں تو یہاں پہ جو چیز مس ہوئی وہ ہے ہمارا ڈبلو ایم ٹائمر میسج آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ابھی ڈبلو ایم کریٹ میسج میں جو ٹائمر سیٹ کیا تھا اس کا انٹرول ایک سیکنڈ تھا آئی ڈی ٹائمر تو ہر سیکنڈ کے بعد ایک ڈبلو ایم ٹائمر ہمارے پاس آئے گا یہ ٹائمر لگانے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہر سیکنڈ کے بعد ٹائم چینج بھی ہونا چاہیے ہم صرف ایک ہی دفعہ ٹائم چینج نہیں کرنا چاہتے جب جب بلکہ جو جو ٹائمر ہر سیکنڈ کے بعد جو ہی ٹائمر میسج آئے ہم یہ ٹائم چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اب یہاں ہم آئی ڈی ٹائمر میں وہی کام کر رہے ہیں ہم سمپلی یہ چیک کر رہے ہیں کہ کرنٹ فارمیٹ کیا ہے اگر وہ یو ٹی سی ہے تو گیٹ سسٹم ٹائم اگر یو ٹی سی نہیں ہے تو لوکل ٹائم کا فنکشن کال کر رہے ہیں اور انویلیڈیٹ ریکٹ کا فنکشن کال کر کے ہم ایک W M paint message fire کر رہے ہیں اصل پینٹنگ جو ہے وہ ڈبلو ایم پینٹ میں ہو رہی ہے وہاں پہ آپ نے جیسے دیکھا کہ ہم نے ٹائم ڈسپلے کروا دیا جو ہی ٹائمر کا ایک ٹائمر میسج آئے گا فورن W M paint message generate کیا جائے گا اور آپ کا ٹائم اپ ڈیٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پہلے جب کسی مینیو آئٹم پہ کلک ہوتا تھا فارمیٹ یا لوکل یا یو ٹی سی ٹائم تو فورن ہم کیا کرتے تھے ہم اپنا جو ٹائم تھا اس کو چینج کر دیتے مثلا اگر لوکل پہ کلک ہوا تو ہم لوکل ٹائم اٹھا کے اور وہیں پین والے ڈیٹریکٹ کال کر دیتے تھے اب ڈبلو ایم پینٹ میسج میں چونکہ ہم ابھی ایس ٹی کے اندر لوکل ٹائم رکھوا کے آئے ہیں تو ڈبلو ایم پینٹ میں اسے ہم فورن ڈسپلے کروا دیں گے اگر ہم ایسا نہ کریں تو آپ مینیو میں سے کوئی فارمیٹ سلیکٹ کرتے ہیں یو ٹی سی یا لوکل ٹائم سلیکٹ کرتے ہیں تو اس وقت تک آپ کا جو ونڈو کے اندر ٹائم چینج نہیں ہوگا اس جس طرح سے آپ چاہتے ہیں اس طرح سے نہیں فارمیٹ چینج نہیں ہوگا جب تک کہ ڈبلو ٹائمر نہیں آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے انویلیڈیٹ ریکٹ صرف ٹائمر میں کال کیا ہوگا تو اس لیے ہم نے جب جو مینیو ہم ہینڈل کر رہے تھے مینیو جو W M command message handle کر رہے تھے آپ کے لوکل اور یو ٹی سی کا وہاں ہم نے انویلیڈیٹ ریکٹ وہاں بھی کال کیا تھا تاکہ جو ہی مینیو میں سے کسی پہ کلک ہو کوئی چینج آئے فوراً اسی وقت ونڈو میں ٹائم فورن ہی چینج ہم اگلے سیکنڈ کا انتظار نہیں کرتے کہ جی اگلا ڈبل میسج آئے گا تو وہ کریکٹ ٹائم ڈسپلے کروائے گا ہم ایسا انتظار نہیں کرتے تو یہ ہے ہماری کمپلیٹ ایک بیسک سی کلاک ایپلیکیشن تو جناب یہاں تک ہم نے ریسورسز کو کافی مینیوز کو خاص طور پہ کافی حد تک دیکھا ہے یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ اس سے اگلی جو ہماری اگلی ڈسکشن جو ڈائلگ باکسز کے بارے میں ہے وہ اس پیٹرن پہ نہیں چل سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم یہ کرتے آئے ہیں کہ جو بھی ریسورس ڈیفائن کرنا ہوتا تھا ہم اس کو ٹائپ کر دیتے تھے مثلا مینیو کی پوری اسٹیٹمنٹ بگن اینڈ وغیرہ سارا کچھ ٹائپ ہو گیا اس کا الٹرنیٹو بھی اویلیبل ہے آج کل ویسوگ ایڈیٹرس کا زمانہ ہے کا مطلب ہے what you sees what you get یعنی آپ مینیوز کو ڈیزائن کر سکتے ہیں ان کے اندر اور وہ خود آپ کے لیے بیک گراؤنڈ پہ ریسورس اسکرپٹ جنریٹ کر دیتے ہیں سملرلی آپ آئکنس اور بٹ میپس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں جو مائکروسافٹ ویژول اسٹوڈیو ہے اس کے اندر ایک ریسورس ایڈیٹر موجود ہے ویژول سی کے اندر آپ مجھے اگر صحیح یاد ہے تو انسرٹ مینیو سے آپ کوئی بھی ریسورس انسرٹ کر سکتے ہیں اس کو مزید ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ اسٹرنگ ٹیبل وہیں پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں آپ ایکسلریٹرز وہیں پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں تو نارملی جو ریسورس ایڈیٹرز کو یوز کرنا ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہو اور آسان ہوتا ہے بہتر تو نہیں آسان ہوتا ہے بہتر اس وجہ سے نہیں کہ ریسورس ایڈیٹرز اور ہیومن برین کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ریسورس ایڈیٹرز نارملی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جو خود آپ کو مینولی کیٹر کرنی پڑتی ہیں خود مجھے یاد ہے کہ ابھی تک ہم نے جتنی بھی سیریس لیول کی اپلیکیشنز بنائی ہیں ان سب میں ہمیں ویژول اسٹوڈیو کے جنریٹڈ ریسورس اسکرپٹ کو ہاتھ سے خود سے مینولی موڈیفائی کرنا پڑا تو یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے ابھی تک آپ کو ریسورسز کے بارے میں جتنا کچھ بتایا ہے وہ ریسورس فائلز کی صورت میں بتایا ہے آر سی اسکرپٹس کی صورت میں بتایا ہے اور ہم نے ابھی ابھی تک آپ کو ریسورس ایڈیٹر کی طرف یا اس کی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا کیونکہ آپ کے پاس اگر یہ نالج ہو آپ کی ریسورس ڈیفینیشن اسٹیٹمنٹس کا تو پھر آپ ٹربل شوٹنگ بہت بہتر کر سکتے ہیں اور یہ بہت وائٹل نالج ہے کیونکہ ونڈوز کے اندر ریسورسز جو ہیں وہ اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ تقریباً ہر ایپلیکیشن ہے اس کے اندر مینیو یوز ہوں گے اور اگر کچھ بھی یوز نہیں ہوگا تو ایک چیز تو ضرور استعمال ہوگی اور وہ ہے ڈائلگس ڈائلاگز ایک ایسی شہ ہے جو کہ ونڈوز میں جگہ جگہ استعمال ہوتے ہیں لیکن ہم نے بھی تک انہیں ڈسکس نہیں کیا ہے ڈائلاگز کیا ہوتے ہیں آپ نے میسج باکس کا فنکشن یوز کیا ہوگا میسج باکس کا فنکشن کیا کرتا ہے آپ کو کوئی میسج باکس ڈسپلے کرواتا ہے جس کے اوپر آپ کے جو فلیگز ہوتے ہیں ان کی بیس پر یا ایم بی او کے جیسے ہم نے دیکھا تھا تو اوکے کا بٹن ڈسپلے ہو جائے گا ایم بی یس نو کریں گے تو یس نو کا کینسل ریٹرائی جو بھی آپ چاہیں وہ ڈسپلے ہو سکتا ہے تو بیسکلی یہ ایک ڈائلگ ہے بالکل ویسے ہی جب آپ پرنٹنگ کرنے لگتے ہیں تو پرنٹ ایک پورا ڈائلگ آتا ہے جس کی پورا پرنٹر کا نام یہ ہے آپ کتنے پیجز پرنٹ کرنے چاہ رہے ہیں کاپیز کتنی ہیں وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جب آپ اپیئرنس چینج کرتے ہیں اپنے ڈیسک ٹاپ کی آپ کے ڈسپلے پراپرٹیز میں سے تو ڈسپلے پراپرٹیز پہ کلک کرنے سے جب آپ اپیرنس چینج کرنے کے لیے کلر ادر ایڈوانس مزید کسٹم کلر پہ سلیکٹ کرتے ہیں تو ایک پورا ڈائلگ آتا ہے جس کے اندر بہت خوبصورت سا ایک پیلٹ بنا ہوا ہوتا ہے ایک سب سب کلر اس کے اندر آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی ویلو آپ اس میں دیں تو وہ بھی ایک ڈائلاگ ہے so dialog is a very important user interface element dialogs کی مدد سے آپ یوزر uh, سے نارملی کمیونیکیٹ کرتے ہیں ڈائلگس کی بات ہو ہی رہی ہے تو ہم نوٹ پیڈ کی بات ایک دفعہ پھر کر لیتا ہے ہیلپ مینیو ہوتا ہے نوٹ پیڈ میں اب تو اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا اس کے اندر اباؤٹ مینیو آئٹم ہوتا ہے ویلیووم پروگرامر جب کوئی اپلیکیشن بناتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہاں کہیں اپنا نام لکھتے ہیں کہ اپلیکیشن زیر تعمیر ہے لیکن اس کے ڈیولپر کا نام یہ ہے بہرحال تو نوٹ پیڈ ایک مکمل اپلیکیشن ہے تو اس کے اندر اباؤٹ باکس تو ہونا چاہیے تو اباؤٹ پہ آپ کلک کرتے ہیں تو ایک ڈائلگ آتا ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی یہ جو نوٹ پیڈ ہے یہ اس آپریٹنگ سسٹم کا حصہ ہے آپ کے سسٹم میں اتنی میموری فارغ ہے اور اس طرح کی کچھ چیزیں اوکے کا ایک بٹن ہوتا ہے جس سے آپ اسے جان چھڑا سکتے ہیں سو یہ جو ڈائلگ ہے اس کو اباؤٹ ڈائلگ کہہ لیں یا کچھ بھی کر لیں ایک چیز نوٹ کیجیے گا اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کا ڈائلگ ڈسپلیڈ ہوتا ہے نوٹ پیڈ میں اباؤٹ ڈائلگ تو نوٹ پیڈ کے اندر جو آپ نے فائل وغیرہ اوپن کی ہوئی ہوتی ہے اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے وہاں کچھ ٹائپنگ نہیں ہو سکتی آپ کی جو ونڈو ہوتی ہے جس کے اوپر وہ ڈسپلے ہو ہو نوٹ پیڈ کی ونڈو وہ جاتی ہے ایسے ڈائلگس موڈل ڈائلگس کہلاتے ہیں موڈل ڈائلگس وہ ہوتے ہیں جو جب ڈسپلے ہوتے ہیں تو اپنی پیرنٹ اونر ونڈو جو ہوتی ہے اپنی اس کو ڈسیبل کر دیتے ہیں اپنی اونر ونڈو اور اس کی اونر ونڈو ساری چین جو ہے وہ ڈسیبل ہو جاتی ہے آپ اونر ونڈو یا اس اونر ونڈو کے کسی چائلڈ کے ساتھ کمیونکیٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس موڈل ڈائلگ سے جاننا چڑھائیں اس کے اوپر کلک کر کے یا کچھ کر کے اس سے آپ چھٹکارا نہ لیں لیکن آ, کچھ دوستوں نے یقیناً کچھ اور بھی سوچا ہوگا اور وہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ویب پیج ڈسپلیڈ ہے آپ کے انٹرنیٹ ایکسپلورر میں یا نیٹسکیپ نیویگیٹر میں یا بلکہ نوٹ پیڈ میں بھی کوئی فائل وغیرہ اوپن ہو تو آپ اس میں سے کوئی ورڈ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ فائنڈ نیکسٹ کا ایک بٹن ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے فائنڈ نیکسٹ کا بٹن آپ نے کلک کیا آپ یہاں سے آگے پہنچ گئے اس ورڈ کی اگلی اکرنس پہ پہنچ گئے وہاں پہ آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں یعنی وہ ڈائلگ اپنی جگہ ڈسپلیڈ رہتا ہے لیکن آپ اپنا کام بھی کرتے جا رہے ہوتے ہیں بالکل ویسے ہی اگر کچھ لوگوں نے ریسورس ایڈیٹر یوز کیا ہے تو جب آپ مینیوز وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کی پراپرٹیز جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پراپرٹیز ایک علیحدہ سے ایک ڈائلگ میں آ رہی ہوتی ہیں وہ ڈائلگ ایسے نہیں ہوتا کہ جو ہی وہ ڈائلگ آئے آپ کی باقی ویژولس ہی جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے ڈسبل ہو جائے جب تک کہ آپ وہ ڈائلگ ختم نہ کریں ایسا بالکل نہیں ہوتا بالکل ویسے ہی بہت سے ایسے جو موسیقی کے پروگرامس ہوتے ہیں جو آپ کو مختلف فائلز پلے کرنے کی فیسلٹی دیتے ہیں ان میں اکثر ایک گرافک انالائزر ہوتا ہے جس کے اندر ہوتا ہے کہ جی کس فریکوینسی کی آڈیو کس اس پہ پروڈیوس ہو رہی ہے کتنی اسٹرینتھ سے پروڈیوس ہو رہی ہے تو وہ ایک چھوٹی سی ونڈو ہوتی ہے جو کونے میں پڑی ہوتی ہے وہ بھی اس کے اوپر وہ بھی اوکے وغیرہ بٹن ہو تو اس طرح سے اٹس پاسبل کہ ایک ڈائلاگ ہم بنائیں یا ڈائلگ کریں جو کہ ڈائلگ موجود تو ہو لیکن اپنی اوریجنل ونڈو کو وغیرہ نہ کریں ایسے ڈائلگس کو موڈ لیس ڈائلگس کہتے ہیں آپ کو جو میسج باکس فنکشن ہوتا ہے جس کو ایک میسج ڈسپلے کرتا ہے تو اس کا بہیویئر تقریباً سب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب آپ میسج باکس میں دیتے ہیں اس کا فرسٹ پیرامیٹر کیا ہوتا ہے فرسٹ پیرامیٹر ہوتا ہے ہینڈل ٹو اونر ونڈو تو میسج باکس کا فنکشن جب آپ کال کرتے ہیں تو ایک ڈائلگ ڈسپلے ہوتا ہے اور اس وقت تک آپ اس میسج باکس کے اونر ونڈو سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے اس میں آپریشن نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ یہ والا ڈائلگ ڈسمس نہ کر دیں آپ اپنا میسج باکس جو ہے وہ ڈسمس جب تک نہ کر دیں اس کو وینش نہ کر دیں اسکرین سے تب تک آپ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے تو ان فیکٹ جو میسج باکس کا فنکشن ہے وہ انٹرنلی ایک ماڈل جنریٹ کرتا ہے آپ جو آپشن سے فراہم کرتے ہیں ان کو بنیاد بنا کر وہ ایک ڈسپلے کرتا ہے تو جناب میسج کیو کا کیا بنا آپ کا ڈائلگ باکس کا فنکشن کال ہوا تو میسج کیو کا کیا بنے گا یعنی آپ میسج آ رہے تھے آپ پروسیس کر رہے تھے سب کچھ ہو رہا تھا لیکن اب ایک ڈائلگ ماڈل ڈائلگ ڈسپلے ہے آپ کی اوریجنل ونڈو ڈسبلڈ ہے تو اس کا جواب ایک اور فیکٹ میں لائے کرتا ہے جو آپ کے موڈل ڈائلگس ہوتے ہیں وہ خود سے میسجز ریٹریو کرتے ہیں جب تک وہ ڈائلگ اسکرین کے اوپر ہے جب تک وہ ڈائلگ اسکرین کے اوپر موجود ہے آپ کی اپلیکیشن کے سارے میسجز وہ پروسیس کرتا ہے اور پریکٹیکلی ڈسکارڈ کر دیتا ہے جب تک آپ کو اپنی مرضی کا میسج نہیں ملتا مثلا انٹر کر دیا کلک کر دیا اس اوکے بٹن کے اوپر اس طرح کا کچھ بھی جب تک اسے نہیں ملتا تب تک وہ انہیں اس طرح کی جو پروسیسنگ ہے اسے ماڈل لوپ کہتے ہیں جب آپ میسج باکس کا فنکشن کال کرتے ہیں یا میسج باکس کا فنکشن کے علاوہ بھی ہم دیکھیں گے کہ ماڈل ڈائلگ اور بھی ہو سکتے ہیں اباؤٹ باکس ڈسپلے کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو ان فیکٹ آپ کا پروگرام ایک ماڈل لوپ میں چلا جاتا ہے ماڈل لوپ وہ ہوتا ہے کہ وہ میسجز اس وقت تک پروسیس کرتا رہے گا جب تک وہ ماڈل ڈائلگ اسکرین سے ڈسپیئر نہیں ہو جاتا تو ہمارا اب سوال یہ ہے کہ آپ ایک اباؤٹ ڈائلگ اپنی اپلیکیشن میں ڈسپلے کیسے کروائیں گے ڈائلگس جو ہیں یہ ریسورس ڈیفینیشن اسٹیٹمنٹس کی مدد سے ریسورس فائل میں بنائے جا سکتے ہیں آ, بنیادی طور پر آپ کرتے یہ ہیں کہ اپنی ریسورس فائل میں ایک ڈائلگ کا کی ریسورس ڈیفینیشن اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس طرح سے مینیوز ہیں آئکنس ہیں بٹ میپس ہیں بالکل ویسے ہی ڈائلگ کی ریسورس ڈیفینیشن اسٹیٹمنٹ ہے تو ہم نے یہاں پہ ایک سیمپل ریسورس ڈیفینیشن اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے ہمارے پاس جو ڈائلگ ہے اس کا ہم نے آئی ڈی رکھا ہوا ہے بالکل ویسے پہلے آئی ڈی ہوتا ہے اس کے بعد اسٹیٹمنٹ تو ہمارے پاس آئی ڈی ہے I D D dialog about dialog discardable zero یہ جو اس کے بعد چار پیرامیٹر لکھے ہوئے ہیں یہ ڈائلگ کی پوزیشن ہے کہ یہ اسکرین پہ کہاں پوزیشن ہوگا ڈائلگ بیسکلی ایک ونڈو ہوتا تو وہ کہاں پہ پوزیشنڈ ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اسٹائل دیے ہوئے ہیں D S stand for dialog style D S underscore modal frame W S pop up W S caption sys menu وغیرہ وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی قریب قریب وہی اسٹائل ہیں جو ونڈو کریٹ کرتے ہوئے آپ دیا کرتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائلگ بھی ونڈو ہی ہوتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ڈایاگ ایک سسٹم ونڈو کلاس ہیں اس بارے ہمیں ہم بھی بات کرتے ہیں اس کے بعد کیپشن کی اسٹیٹمنٹ ہے یہ ڈائلگ جو ہے یہ بھی ملٹی لائن ریسورس اسٹیٹمنٹ ہے تو اس کے اندر آگے بہت ساری سب اسٹیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں آپ نے وہ ہے کیپشن کی اسٹیٹمنٹ ہے کیپشن کے بعد اسٹرنگ میں لکھا ہوا ہے اباؤٹ تو اس ڈائلگ کے اوپر جو کیپشن ہوگا اس میں اباؤٹ لکھا ہوا ہوگا اس کے اوپر آپ اسٹائل میں دیکھ رہے ہیں ہم نے ڈبلو ایس کیپشن دیا ہوا ہے اس وجہ سے اس ڈائلگ کے اوپر ایک کیپشن ہوگا اگر یہاں ڈبلو ایس کیپشن نہ ہوتا تو اس ڈائلگ میں کیپشن ہوتا ہی نہ آئی مین اس کے اوپر وہ ٹائٹل بار آتی ہی نہ تو اس میں اباؤٹ کہاں سے ڈسپلے کرواتے ہم اس کے بعد کی اسٹیٹمنٹ ہے فونٹ پہلے یہ فونٹ اسٹیٹمنٹ یوز نہیں ہوتی تھی لیکن اب اس کا استعمال کافی بڑھ گیا ہے فونٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس میں آپ بیسکلی فونٹ سائز دیتے ہیں eight point M S font جو ہے وہ یہاں پہ ڈسپلے ہوا ہوا ہے اس کے بعد کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ آتی ہے جس میں آپ ڈائلگ کے اوپر موجود کنٹرول کی فہرست دیتے ہیں یہاں پہ ہم نے چار کنٹرول ڈسپلے کروائے ہوئے ہیں یہ چائلڈ ونڈوز ہیں بیسکلی ڈائلگ کے اوپر جو چائلڈ ونڈوز ڈسپلے ہوتی ہیں یعنی آپ کنٹرول کہتے ہیں یہ بہت سارے کافی سارے کنٹرول ہیں جن کی آپ کو کمپلیٹ لسٹ اپنے پرٹیکولر ریسورس ایڈیٹر کی ہیلپ سے مل جائے گی تو ڈیف پش بٹن ہوتا ہے ڈیفالٹ پش بٹن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کا میسج باکس ڈسپلے ہوتا ہے میسج باکس فنکشن کی مدد سے تو جو اوکے کا بٹن ہوتا ہے اس کے اوکے کینسل وغیرہ تو جو اوکے کا بٹن ہے اس کے گرد ایک تھک سا بارڈر ہوتا ہے بلیک سا جو ڈیفالٹ بٹن ہوتا ہے اس کے گرد قسم کا بارڈر ہوتا ہے ڈیفالٹ بٹن اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ یوں ہی انجانے میں انٹر پریس کر دیتے ہیں تو وہ انٹر وہ والا اوکے بٹن ریسیو کرے گا اگر کینسل ڈیفالٹ ہوتا تو وہ اگر فوکس کسی بھی بٹن پہ نہیں ہے تو وہ کینسل والا بٹن ریسیو کرے گا تو this is the purpose of a default button اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور پش بٹن اویلیبل ہے push button is a normal button اس کے اوپر کینسل لکھا ہوا ہوگا جو ڈیف پوش بٹن کی اسٹیٹمنٹ ہے نا اس میں اس کے بعد ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اوکے اوکے اوکے okay. اس کے بعد I I D D basically child identifier ہے جس طرح ہم چائلڈ ونڈوز کریٹ کیا کرتے تھے اور اس میں ایک چائلڈ آئیڈینٹیفائر نمبر دیا کرتے تھے بالکل ویسی اب ہم نے ایک child identifier number I D okay دیا ہوا ہے یہ آئی ڈی اوکے جو ہے یہ ڈیفینے ڈیفائنڈ ڈائریکٹو کے تھرو آلریڈی ڈیفائنڈ ہے یہاں پہ ایک بات میں یہ کر دوں کہ جو آئی ڈی او کے آئی ڈی کینسل یہ جو دو ہیں اور شاید ایک دو اور بھی ہیں یہ پری ڈیفائنڈ ہیں یہ پہلے ہی ڈیفائنڈ ہوتے ہیں کسی نہ کسی ریسورس اس کی ہیڈر فائل میں ونڈوز کی ہیڈر فائل میں کیونکہ یہ بہت یوز ہوتے ہیں نارملی میسج باکس بھی نہیں یوز کرتا ہے تو جب آپ ڈائلگ بنائے تو اس کے اندر بے شک آپ انہیں ری یوز کر لیں یا ان کو اپنا کوئی اپنی مرضی کا نام دے دیں اوکے کا کیپشن بھی آپ چینج کر سکتے ہیں جیسے سبمٹ یا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ ٹیکسٹ یہاں پہ چینج کر کے اس کے بعد ہے L text L text basically ایک اسٹیٹک کنٹرول ہوتا ہے static control left align text ہوتا ہے جس میں اس میں آپ لکھ رہے ہیں کوئی کاپی رائٹ نوٹس ہے وغیرہ وغیرہ اور آخر میں آئکن اسٹیٹمنٹ ہے آئکن میں آپ ایک سورس آئی ڈی دیتے ہیں ایک کسی آئکن کا پہلے آپ کوئی آئکن بنا کے اپنے ریسورس فائل میں انکلوڈ کرتے ہیں اور پھر اس کا آئی ڈی آپ یہاں پہ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے کافی سارے دوسرے پیرامیٹرس ہیں ایک اور چیز جو آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ڈائلگ کے جتنے بھی آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ موجود ہیں ان کے آگے ڈیجٹس کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے یہ ہیں ان کے کہ کہاں پہ ڈائلگ کے اوپر اوکے کا بٹن یہاں ڈسپلے ہے تو کینسل یہاں پہ ہے اس طرح سے آئکن وہاں پہ ہے تو بیسکلی وہ یونٹس ہیں جن میں وہ ڈسپلے ہوا ہوتا ہے ڈائلگ کی اپنی یونٹس ہوتی ہیں جنہیں آپ ڈی ایل یوز یہ ڈائلگ باکس یونٹس کہتے ہیں ان کو ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کہ ڈی ایل یوز کیا ہوتی ہیں تو اب یہ ایک ریسورس ڈیفینیشن uh, ہم نے یہاں پہ دی ہے اس کی باقی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو uh, مل جائے گی آپ کے پرٹیکولر ریسورس کمپائلر کی ڈاکیومنٹیشن سے سو so, اب آپ کیا کرتے ہیں آپ نے یہ ڈائلگ کی اسٹیٹمنٹ یہاں پہ ایکسیکیوٹ کر دی بالکل ایز اس کو ریسورس کمپائلر سے کمپائل کیجیے گا اپنے پروگرام کے ساتھ لنک کر دیجیے گا لیکن ڈائلگ کیسے بنائیں گے یہاں پہ کوئی لوڈ ڈائلگ کا فنکشن نہیں ہے آپ اس والے جو ڈائلگ ٹیمپلیٹ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ماڈل اور موڈ لیس دونوں قسم کے ڈائلگس بنا سکتے ہیں اگر آپ ماڈل ڈائلگ بنانے میں دلچسپی رکھتے ہوں تو آپ ڈائلگس باکس کا فنکشن کال کریں گے تو باکس باکس فنکشن جو ہے یہ آپ سے جو امپورٹنٹ اس کے پیرامیٹرس ہیں یہ آپ سے ایک ٹیمپلیٹ کا نام لیتا ہے جو بھی ہم نے ٹیمپلیٹ بنایا تھا جس طرح I D D dialog about اس کا نام لے گا اور اس کے ساتھ یہ ایک ڈائلگس باکس پروسیجر کا نام لیتا ہے آپ سے اس کا ایڈریس لیتا ہے جس طرح ونڈو کا ونڈو پروسیجر ہوتا ہے تو ڈائلگ باکس کا فنکشن جو ہے یہ آپ سے ٹیمپلیٹ جو شکل کیسی یوز ہوگی اس ڈائلگ کی اور ایک ڈائلگ باکس پروسیجر جو اس ڈائلگ کے میسجز ہینڈل کرے گا تو لیکچر کے اینڈ میں میں ذرا یہ واضح کر دوں کہ ایکچولی ہوتا کیا ہے جب ڈائلگ باکس کا فنکشن کال کرتے ہیں آپ ایک ماڈل ڈائلگ بنانا چاہ رہے ہیں تو ڈائلگ باکس فنکشن فنکشن کرتا ہے اس پرٹیکولر ریسورس اسٹیٹمنٹ کو یوز کر کے سسٹم ونڈو کلاس جو ڈائلگ کی تھی غالباً three two double seven zero یا اس طرح کا کوئی اس کا ایٹم نمبر ہوتا ہے اس کلاس کی ونڈو کریٹ کرتا ہے وہ ایک سسٹم ونڈو کلاس کی ونڈو کریٹ کرتا ہے جس کی شکل اور باقی سارے پیرامیٹر اسٹائل وغیرہ وغیرہ اس کی کلاس جو بھی ہے وہ سارے آپ کی ریسورس ٹیمپلیٹ uh, جو آپ نے ابھی بتایا ڈائلگ کا بنا ہے اس سے ڈیفائن uh, ہوئی ہوتی ہیں اب جو آپ نے اس کے اندر بہت سارے بٹن بنائے تھے ڈیف پش بٹن اور ایل ٹیکسٹ وغیرہ وغیرہ ان اسٹیٹمنٹس کو یوز کرتے پھر وہ ڈائلگ کے چائلڈ ونڈوز بناتا ہے یا کنٹرول بناتا ہے انہیں پوائنٹس کے اوپر جن کی آپ نے بتائے ہوئے تھے اتنی وڈ ہے وہاں پہ بنانا ہے اس طرح سے وہ سارے کنٹرول بن جاتے ہیں اب چونکہ ڈائلگ بن چکا ہے تو جتنے میسجز ہوں گے ماڈل ڈائلگ ہے ڈائلگ باکس فنکشن چل رہا ہے تو اب جتنے میسجز ہوں گے وہ ماڈل لوپ چلا دے گا ڈائلگ باکس فنکشن جو ہے ماڈل لوپ چلا دیتا ہے اور اب جتنے میسجز آتے ہیں وہ ڈائلگ باکس کا فنکشن ٹریپ کر دیتا ہے اور ٹریپ کر کے وہ آپ کے فراہم کیے ہوئے ڈائلگ باکس پروسیجر کو بھیج دیا جاتا ہے ونڈو پروسیجر کو تو آپ میسج بھیجتے ہیں ڈسپیچ میسج کے مدد سے لیکن ڈائلگ باکس خود ہی آپ کے ڈائلگ باکس پروسیجر کو کال کرتا ہے اس سے آگے ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ہم نے اس ٹاپک ختم کیا اس کے بعد ہم نے ڈائلگس کا قصہ شروع کیا اس سے اگلے لیکچر میں ہم ڈائلاگس کے اوپر کافی سیر حاصل بحث کریں گے ہم موڈل ڈائلگ کو بھی دیکھیں گے اور موڈلیس ڈائلگس کو بھی اور اس کے ساتھ ہی ہم کنٹرولز کی دنیا میں چلے جائیں گے اور پھر ہم کنٹرولز کے اوپر بات کریں گے جو کہ ونڈوز کے یوزر انٹرفیس کا اہم ترین حصہ ہے تو اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ